www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد من يرد الله به خيرا استعمله قيل ما استعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته حتى يرضى عنه جيرانه أو كما قال النبي الله عليه وسلم معزز علماء معزز ہستا اردو میں بیان کرنے کی عادت بالکل نہیں ہے یہ چند دن میں کچھ ایک دو باتیں یہاں کچھ مدارس میں کچھ کہنا پڑا تو اس لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے بس ان چند منٹ میں کچھ تھوڑی سی باتیں کرنی ہے جو ہم نے ہمارے مشاہد وغیرہ سے سنی ہے کہ طالب علم جب ہم نے پی ایچ ڈی شروع کی تو اس وقت ان کی طرف سے یہ نصیحت تھی کہ جب پی ایچ ڈی شروع کر لیں تو اس وقت چوبیس گھنٹے آپ کو اس کام میں لگنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کتاب کے ساتھ لیکن چوبیس گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے جو بھی آپ نے پڑھا ہو جو جو بھی آپ کی تحقیق ہو رہی ہو تو چلتے پھرتے بھی وہی ذہن میں ہو اور ہر چیز کو اسی نظر سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس سے میں کس طرح فائدہ حاصل کرتا کر سکتا ہوں ہر چیز میں اس طرح کی باریک بینی کے ساتھ سوچیے نہیں کہ بس پھر جب چھٹی ہو گئی تو چھٹیوں میں جا کر کچھ اور بس سوتے رہے دوستوں سے ملتے رہے یا کوئی اور کام کرتے رہے جو مدرسے میں ہونے کی وجہ سے گھر وہ چھوٹ گئے تھے ہمارے یہاں یہ ہے کہ بعض طلبا چھٹیوں میں جاتے ہیں تو جو فٹ بال کی جو میچز جو فوت ہو ہو چکی ہے ان کو تو وہ واپس جا کر اس کو تین دن میں ساری دیکھ لیتے ہیں تین مہینے کی میچ تو یہ اس کو ٹائم ویسٹ کہتے ہیں ٹائم کا ضائع کرنا ہے طالب علم چوبیس گھنٹے ساتوں دن پورے سال طالب علم رہتا ہے پھر طلب علم میں مزہ آئے گا پھر اس سے فائدہ ہوگا دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين نہیں للمتقين اماما تو اس میں جو دوسرا حصہ ہے وجعلنا للمتقين اماما متقین آپ صلی اللہ وسلم دعا ہے ہمیں متقین کے لیے امام بنا تو کس کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے آپ کے لیے دعا کریں خاص طور پر طالب علم کے لیے یہ دعا بہت ضروری ہے اور اللہ دینا وحدیدینہ وہ جاننا خدا تنظیم اقتدار اس لیے کہ جب عالم بند ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت کے لیے قبول گے جیسے میں نے وہ پہلی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں اس اس کا ایک اسی اس کی ایک دوسری روایت ہے میں یوں دلّا ہوں کہ خیرن الگ ہو اور اصل کا یعنی شہر تو ایسا الگ ہو انگلش میں تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں دا ڈیل یعنی اس کو اس کی زندگی کو میں مٹھاس ڈال دیتے تاکہ جنت میں مٹھاس ہو وہی وہی معنی ہے کہ موت سے پہلے ایسے کام کرنے کی توفیق دے دیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے ارد گرد کے لوگ ان سے خوش ہو جائیں گے خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ اور کوئی مطلب نہیں اس کا مطلب انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک سو سال دو سو سال کے بعد آپ کا ذکر خیر ہوگا نام کے بعد روحی ہی بس پسند امام نہ ہوئی بہت کم ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا اسی طرح امام شاہ تھے وہ دوسرے صدی کے مجدد عمر بن عبد العزیز ان کی بھی بہت کم عمر وہ پہلے پہلے صدی کے مجدد امام غزالی پچپن عمر ان کی ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا وہ پانچویں صدی کے مجدد سب کے نام کے بعد رحیم ہوتا تھوڑا سا عرصہ ان کا گزرا لیکن ایسی توفیق ہوئی ایسے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے کہ بس بعد میں سب ان کا تذکرہ کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تو ایسی شخصیت ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی دنیا میں شاید ایسی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جس میں ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہ ہو رہی ہو چاہے مسلم یا غیر مسلم جب میں ایم اے کر رہا تھا اس وقت ہمیں یہ یونیورسٹی آف لندن میں مسلمان یونیورسٹی تھی اس میں مجھے اسلامیہ کے شعبے میں مجھے یہ لکھنا لکھنا تھا کہ امام غزالی نے تصوف کے اعتبار سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور اس میں زیادہ فائدہ لوگوں کو پہنچا یا ان کے فلسفہ اور کلام سے تو اس میں پورا ریسرچ کرنے کے بعد بہت مشکل مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کس جانب کو ترجیح دی جائے پھر بعد میں یہ مجھے کہنا پڑا کہ اگرچہ دونوں میں بہت زیادہ افادہ ہوا لیکن جو تصوف جو انہوں نے تصوف اور روحانیت کی جو باتیں کی اس میں زیادہ فائدہ ہوا ہوگا اس لیے کہ اس وقت تک یہ جو تصوف جو تھا اس وقت عام مقبول نہیں تھا جو نئے تر سے پہلے زہد سے جیسے امام عبداللہ ابن مبارک کتاب زہد وغیرہ پہلے زہد سے یہ پورا اس کا علم موصول تھا اس کے بعد پھر تصور تو انہوں نے ایسے انداز میں سمجھایا کہ کیا عرونی دین ان کی مختلف کتابوں میں کہ لوگ نے اس کو لوگوں نے اس کو قبول کر دیا اس کے طرف رجحان ہو گیا تو اس لیے وہ حجت الاسلام ان کا نام ہی حجت الاسلام ان کا لقب کہ اسلام کی حجت بہرحال ایسے ہمارے جو اکابر ہیں ان کی سوانح وغیرہ پڑھنے سے زیادہ ہمت بڑھتی ہے لیکن پڑھنے کے زمانے میں چوبیس گھنٹے ذہن چلتا رہے کہ میں کیسے جو بھی میں نے پڑھا ہے اس کا میں زندگی میں کیسے توافن اس کو میں جیسے کیسے چسپا کر سکوں یہ اس کا کیا فائدہ کہ بس آپ نے کتاب میں پڑھ لیا اور کتاب کے حد تک آپ نے بس امتحان دینے کے لیے تاکہ کچھ اچھا نمبر آتا ہے اسی کے لیے آپ نے پڑھا باہر جا کر سب کچھ بھول گئے کیا فائدہ یہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب چھٹی کے لیے آپ گھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ تقاضے کیا ہیں یہ کمیونٹی میں اور باہر کی تہذیب وغیرہ میں کیا نئے نئے مشاقل پیش آ رہے ہیں نئے تقاضے کیا ہیں وہ پھر آ کر اگر اس طرح پڑھیں گے تو پھر پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہوگا جیسے کہ آپ دوسری نظر سے آپ پڑھیں گے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف ڈنکاری صاحب تک کے سر ایک سال وہاں پڑھا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کام سے ایسا ربط ہونا چاہیے کہ کہیں اور کسی اور کے کمرے میں بھی جانے کا کا اتفاق ہو تو اس کو آپ انہوں نے فرمایا تھا بیت الخلا سمجھ کے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الخلا میں کوئی جا کر ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے کام جو ہو کر کے نکل جاتا ہے تو بس ایسا اور ہمارے دوسرے استاد سلمان حسین دوران صاحب انگلینڈ کے اندر بہت مشہور اور مقبول شخصیت تھے تو وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ ہر روز سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد دور کا سوات اور حاجت پڑے اور یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے اگر یہ دعا ہوگی تو پھر ذہن میں کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اگر ارادہ ہی نہ ہو اور ارادہ یہ ہو کہ بس یہ پڑھنا اسی سے بس فراغت حاصل ہو جائے جلدی سے گھر واپس جاؤ تو پھر اس میں الگ سوچ سے آدمی پڑے گا تو حضرت کا یہ حضرت کی نصیحت تھی کہ ہر روز دو رکعت سلاد الحاجت پڑھ کے یہ دعا مانگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے ان کی ایک اور بات جب میں شروع کر رہا تھا عالم علمیت سے تو ایک مرتبہ انہوں نے بیان میں یہ فرمایا کہ اس طرح پڑھو کہ مجھے کل بخاری شریف پڑھانی ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو بخاری شریف پڑھانے کو مل جائے لیکن نیت یہ ہو کہ بخاری شروع بس یہ کہ ایک خدمت یہ نہیں کہ اس میں میرا نام بڑا ہو جائے ایسا کچھ یہ کہ خدمت کرنی ہے تو اگر یہ اس نیت سے پڑھے تو پھر اچھی طرح سے پڑھیں گے بخاری پڑھانا کوئی یعنی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے ایک استعداد کی ضرورت ہے تو اگر یہ نیت سے پڑھیں گے تو پھر وہ استعداد بنے گی حضرت نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے یہ سوچ کر پڑھا کہ میں تو مکتب میں پڑھا لوں گا تو پھر آپ کا معیار پڑھنے کا بھی وہی ہوگا تو بلند ہمتی اور معیار کو بلند کرنے کے لیے آپ کی سوچ اور مقصد اور غرض یہ بھی خواب بھی بڑا ہونا چاہیے اور خواب بھرا بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توقع تو حرا بھی کر سکتا ہے وہ کیا نام ہے روحان شیمت مختلف قدیر اور اللہ تعالیٰ یہاں تو قدرت ہے کہ آپ کو علامہ بنا دے آپ کو اولیاء میں سے بنا دے یہ تو ہماری سوچ کی کا نقصان ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو نمبر نہیں آتا ہے تو بس چھوڑو بس پاس ہونا ہے ہمارے ہمارے ساتھیوں بھی کچھ ایسے تھے کہ امتحان سے نکلے اور جب پرچے ملے اور اس میں یہ ہے کہ پاس الحمدللہ یہ کیا بات ہے الحمدللہ تو اس اس جب کہ آپ کو پورے ملے اگر پورے میں سے دو کم ہو تو پھر آپ کو حاصل کرنی چاہیے لیکن وہ تو خوش ہوتا ہے جب بس پاس ہو گیا یہ کیسے پڑھ رہا کیوں یہاں آیا اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے خدمت لے سکتا ہے چاہے وہ کن ذہن ہو بہت ہوشیار نہ ہو کافی ایسے لوگ پہلے دیکھے لیکن ایک بات یہ کہ طلب ہونا چاہیے طلب ہم آ ایسا دماغ کہ بس مجھے کچھ کرنا ہے اسی سلسلے میں کل بھی طلبا کو بتایا کہ پڑھنے کے زمانے سے ہی کچھ پانچ دس ایسی سوچ ایسی باتیں سوچ مجھے کہ یہ یہ خدمت میں کروں گا اس وقت تک انتظام نہ کریں کہ یہاں سے فارغ ہو جائے پھر میں کچھ تلاش کروں گا اب سے یہ سوچے کہ مجھے کم از کم دس چیزیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی خدمت کرنی ہے وہ بھی خدمت کرنی ہے تو پھر اس سے بھی آپ کا معیار پڑھنے کا اندازہ وغیرہ بلند ہو جائے گا اور پھر باہر جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس میں سے دو تین یا چار کام لیں گے اگر ایک کام کا بھی آپ نے نہیں سوچا تو پھر آپ کیا کریں گے کچھ ایسے طلبہ ملتے ہیں کہ جب فارغ ہوتے بیٹھتے ہیں کہ میں کیا کروں گا اخیر میں وہ پھر ٹیکسی چلاتے ہیں شہر میں جیسے کہ کوئی وہ نیت نہیں ہوتی کوئی اس طرح کی ہمت نہیں ہوتی اگرچہ ابھی گجرات میں اتنا زیادہ تقدم نہیں ہوا ابھی بنگلور گیا تھا حیدرآباد گیا تھا تو وہاں تو بس وہ انگلش میں بیان تھا تو ملک کے اطراف شہر کے اطراف سے ایسے لوگ آئے تھے جو اردو میں کبھی اردو بیان میں کبھی نہیں بیٹھتے بس انگلش میں تھا اس لیے اور انگریزی بیان میں وہاں صرف یہ سلفی حضرات اہل حدیث حضرات انگریزی میں ذاکر نیک صاحب وغیرہ جا کر بیان کرتے تو جو لوگ انگلش سمجھنے والے یا انگلش کی طرف زیادہ ان کا میدان ہے اور اردو کے ساتھ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وہ نہیں ہے سمجھ کیوں لیکن اس طرح کا کبھی غلبہ ہوتا ہے لوگوں کو تو پھر جو بھی انگلش میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بس گرویدہ ہو جاتے ہیں اور پھر جو بھی وہ کہیں وہ اس کو اس کو مان لیتے ہیں تو ہمارے علماء کا یہ کام کہ اس طرف تو اس طرف بھی وہی آئے گا جیسے کہ جو آج کل جو چل رہا ہے انگریزی کا اور یہ سب تو اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سب چیز ہم بھی کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے تو اس کے لیے جب بھی آپ گرو پہ تو پھر اس طرف آپ کو یہ سوچ کر سب کچھ دیکھنا پڑے گا کہ میں پڑھائی میں میں کیسے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہوں جب پڑھ رہے ہو تو ایسا پڑھے حضرت مولانا اللہ خان صاحب سے جب اخیر اخیر میں ملاقات ہوئی وفات سے کچھ مہینے پہلے تو انہوں نے بھی یہی نصیحت فرمائی کہ سبق ایسا یاد کرے آج کہ گویا کہ کل مجھے پڑھانا ہے اگر اس طرح یاد کریں گے تو اس کے اس کے اس کے بارے میں جو ہر چیز ہو وہ سب یاد ہوگی اور طلبہ بھی ایسے ایسے ہونا ضروری ہے کہ علامہ شامی کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے ابن عابدین شامی وہ علماء کو پڑھاتے تھے ان کے زمانے کے جو بڑے فقہا تھے ان کو وہ پڑھایا کرتے تھے تو اس میں ایک بڑے عالم تھے جو مفتی بیروت کے مفتی تھے مفتی بیروت وہ ان کے درس میں شرکت کرتے تھے تو ان کا بیان ہے کہ ہر روز جو کل جو نیا سبق جو نیا باب جس جس کا درس ہونے والا تھا تو اس کے بارے میں ہر کتاب کو میں پڑھ لیتا ہوں ہر کتاب میں سے جو فقہ کی کتاب میں سے وہ باب میں پڑھ لیتا تاکہ میں جا کے کوئی ایسی بات استاد سے پوچھوں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ استاد کو وہ بات معلوم نہیں تھی یعنی دور دور کی کتابیں میں دیکھ کر لے جاتا تھا لیکن اللہ میں شامل خوب ہر چیز کے اوپر عبور حاصل تھا اور وہ تمام نظر سے گزر چکا تھا لوگوں کا کبھی ایسا ان کو میں نے پکڑا نہیں ہمارا ایک دوست ہے وہ مولانا بھی ہے لیکن وہ پیتھولوجسٹ ہے یعنی خون کا ڈاکٹر ہے بڑی یونیورسٹی میں یونیورسٹی کی ہاسپٹل جو ہوتی ہے شکاگو میں بڑی گاڑی تو ہمارا دوست ہے بعد میں وہ پاکستان جا کے اس نے عالم وہ عالم بنے صاحب کے وہ خلیفہ بھی ہیں ابھی وہاں پڑھاتے ہیں تو اس کا جو پروفیسر ہے ہے ہے وہ وہ یہودی یہودی اس کا پروفیسر تو اس کے پروفیسر کے بارے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا کام ہے اس کا شدف ہے کہ بس ہمیشہ کام کام کے پیچھے لگا ہے جب اس کی بیوی اس کے اوپر زیادہ اصرار کرتی ہے کہ بس ہمیں چھٹی پہ کہیں کہیں لے جائے تو تنگ آ کے پھر وہ وہاں کے قریب ایک جزیرہ ہے ہوائی ایک جزیرہ ہے وہاں کی جو دریا کنارے کے پاس دریا کے کنارے کے پاس جو ہاسپٹل ہے اس کو فون کرتا ہے کہ آپ کے پیتھولوجسٹ جو نئے نئے پیتھولوجسٹ جو آئے ہیں اس سے میری بات کروائے تو اس کو پوچھتے کہ تجھے چھٹی چاہے وہ کہتا ہے کہ بالکل چھٹی چاہے کس کو چھٹی نہیں چاہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو چلے جانا میں تیری جگہ پہ آ کر کام کروں گا وہاں کے جو ذمہ دار ہے ان تو بہت اچھا اس لیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا تقرر آ رہا ہے ان کے ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے تو وہ وہاں جا کے کام کرتا ہے اور اس کی بیوی وہ بیچ پہ جا کے وہ دریا گرا جا کے وہ آرام کرتی ہے تو یہ شرف بتا رہا ہے ہمارا یہ شرف ہونا چاہیے ہمارا یہ ہونا چاہیے اور ہمارے یہاں ایسا تھا اور ایسے کچھ افراد ہیں مثلاً امام بخاری اللہ ایک رات کو سوئے تو رات کے خالی بناتے ہیں ستر مرتبہ سترہ مرتبہ سترہ مرتبہ وہ جاگے وہ جو آگ چل رہی تھی اس کو تھوڑا اس میں اس کو تھوڑا جلایا وضو کیا نماز پڑھی اور پھر کچھ نوٹ لکھے یعنی سوتے سوتے ان کے دماغ میں کچھ وہ نکات وغیرہ جو آئے تھے وہ سترہ ستر سترہ سیونٹین سترہ مرتبہ وہ جاگے اس کے لیے تو ہم ہمارا پڑھنا یہ ہمارے خواب میں بھی یہ ہونا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ یہ نیت اور یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے ہمیں قبول کر لے کہ کسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے تاکہ وہ للمتقین نہاری امام اس وجہ سے نہیں بننا ہے کہ بڑی پوزیشن ہو لوگ احترام کریں گے وہ تو سب الگ بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دل کا آیا جیلو خش اور میں بس وہی سوچنا ہے جیسے حدیب میں ہے کہ اگر کسی کوئی آپ کی تعریف کر دے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا آیا جی آیا جیل میں وہ تو بس ایک کیا کہتے ہیں خوشخبری پیش خوشخبری ہے وہ شکر کرے پیش کی خوشخبری تو اس کے لیے آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ سے لیکن اصل کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہو کسی آدمی کی اچھی کراس ہو تو ذہن اس طرح جاتا ہے کہ پیچھے والے لوگ مجھے کیسے محظوظ ہو رہے ہو تو پیچھے کی نیت نہ کرے آگے کی نیت کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں تو اخلاص یہ سیکھنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے کوئی کام کو چھوڑا نہیں جاتا ہے کام کرتے رہے اور اخلاص کو آن کرتے رہے یعنی اخلاص ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کام ہی چھوڑ دیا تو نہیں سیکھ سکتے اخلاص کو کام سے ہی سیکھنا ہے اسی وجہ سے مشاہد نے بتایا کہ اگر کسی کو ریاض کا شبہ ہو تو کام نہ چھوڑے لیکن بس یہ کہ کوشش کرے کہ اس میں اخلاص پیدا ہو جائے کام کرتے رہے اور ہمیشہ ایک سوچتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے بعض آدمی یہ سوچیں گے کہ نہیں یہ تو اس وجہ سے کہ میرے والد صاحب بھی بڑے قاری تھے یا عالم تھے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھر میں اس نے آپ نے تو اختیار نہیں کیا کہ اس گھر میں آپ پیدا ہو وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ سیریا میں بھی پیدا ہو سکتے تھے آپ میوات میں بھی پیدا ہو سکتے تھے اور وہاں کا کوئی آپ کے گھر میں پیدا ہو سکتا تھا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اخلاص بہت ضروری ہے اور اخلاص یہ سیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دیں پڑھتے پڑھتے یہ بھی ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہر روز کچھ ذکر کا معمول رہے چاہے پڑھنے اور میں ہو دو میں زیادہ نہیں کہ اتنا سارا وقت لیکن کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرورت ہو کہ مثلا دن میں سو مرتبہ استغفار صبح شام سو مرتبہ ضرور شریف صبح شام قرآن پڑھ لیا تھوڑا سا ذکر مراقبہ کر لیا یہ بہت اہم ہے چاہے پندرہ منٹ کے لیے فجر کے بعد کہیں کبھی جب بھی وقت یہ بہت ضروری ہے اس سے اخلاص اس سے للہیت اس سے دل نرم رہے گا اور اس سے آدمی کی کا فوکس اور اس کا جو اٹینشن ہے وہ زیادہ اسی اسی کے اوپر رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کو علم نافذ سے نوازے اور عمل متقبل اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے گا اللہ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حنان يا منان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين جزى الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم